دوسری سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ظلم کو اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے خبردار بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ساری اولاد آدم دن رات غلطیاں کرتی ہے پھر جب مجھ سے بخشش طلب کرتی ہے تو میں بخش دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اے بنو آدم تم سارے گمراہ تھے مگر جس کو میں نے ہدایت دی تم سارے ننگے تھے مگر جس کو میں نے لباس دیا تم سارے بھوکے تھے مگر جس کو میں نے کھانا کھلایا تم سارے پیاسے تھے مگر جس کو میں نے پانی پلایا بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تم کو لباس دوں گا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھلاؤں گا اور مجھ سے پانی طلب کرو میں تم کو پلاؤں گا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سابقہ حدیث کی طرح ذکر کیا اور اس میں ہے تو وہ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ کر سکیں گے مگر اتنی جیسے سوئی کا ناکہ سمندر میں کمی کا باعث بنتا ہے